اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع زیادہ دلچسپ نہیں ہے اور آپ کے لیے معلوم نہیں اچھا ہو یا نہ ہو مگر بولنے والے کے لیے اچھا نہیں ہے پر مجبوری نہ ہوتی تو ہم اس بات کو بھی بھی نہ کرتے مرتبہ متضدہ مطلب کی جو بات آئی تھی اور ہم نے کیا تھا کہ ہمارے جدید دور میں بھی مؤتلہ ہیں اور ان سب کی بنیاد سید احمد خان نے رکھی تھی تو اس پہ دنیا میں مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے اور ای میل بھیجی کہ تم نے جو کچھ سید احمد خان کے متعلق کہا ہے اس کی مزید تشریح چاہیے ایسے بھی لوگ جنہوں نے کہا کہ ہماری تین تین پشتوں نے علی گڑھ میں پڑھا ہے اور آج تک ہمارے خاندان میں کبھی سید احمد خان صاحب کے متعلق ایک لفظ کسی نے نہیں کہا اور ہم تو انہیں ہمیشہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے رہے ہیں سے باتیں سن کے پاؤں سے زمین سرک گئی کہ اچھا انہوں نے یہ بھی لکھا تو اس سلسلے میں خیال یہ ہوا کہ ان حضرات کی ممکن ہے آج جو عبارات ہم لائے ہیں ان سے کچھ تسلی ہو جائے ہیں تو سترہ ضلع لیکن یہ تین ضلع اور اس میں بھی جستا جستا کہیں کہیں اگر نہ کوئی آدمی ان چیزوں کو پڑھے تو پھر اندازہ ہوگا کہ خان کا مرحوم کیا لکھتے تھے اور اس وقت جب یہ مضامین لکھے جا رہے تھے تو مسلمان آج سے زیادہ اچھی حالت میں تھے بارہ سو نبے کے مضامین اور اب چودہ سو تیس گئی تو آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کے مسلمان جو زیادہ اچھی حالت میں مذہب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور پڑھنے لکھنے کا اس طبقے میں رواج تھا یا تو علماء پڑھتے تھے یا علی گڑھ والے پڑھتے تھے اور علی گڑھ والے بھی بہت پڑھتے تھے اور اہل علم کا تو پڑھنا لکھنا بھی ہی تھا تو جب یہ مضامین پڑھتے ہوں گے آپ خود سوچیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی اور یہ باتیں جو تفصیل لکھتے ہیں آج اس زمانے میں کوئی لکھتے اور جنگ اخبار میں چھپ جائیں نوائے وقت میں چھپ جائیں یا یہی باتیں کسی مسجد میں کوئی مولوی صاحب کہہ دیں تو آپ اور ہم انہیں رہنے دیں گے اور یہ چھپ جائیں اگر آپ خود سوچئے کہ ہمارے اس دور میں لوگ کیا کہیں گے کہ اس انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ سچا مسلمان ہے دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ کر کیا رہا سر سید اب مختلف چیزیں ہیں مدتوں پہلے پڑی تھی تو ایسے ہی یہ دو تین جلدیں نکلوائیں اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے خیال آیا کہ آپ کے سامنے رکھتے اور اس وجہ سے جو لوگوں نے میں لکھی ہے اور فون کیے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے آپ جو باتیں سنیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے جدید دور میں اعتزال کی بنیاد کس نے رکھی ہے اور کس نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ وہ لازمی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی کن لوگوں نے اگر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اب بھی یہ کہیں کہ ہماری قوم کی رکاوٹ میں ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء ہیں اور مدارس ہیں اور یہ بچوں کو خراب کر دیتے ہیں اور بچوں کو سائنس نہیں پڑھاتے اور یہ وہ ہزاروں باتیں تو پھر ہمارا اتنا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے دادا کی چیزیں نکال کر دکھائیں کہ آپ کے دادا مضمون یہ کہتے تھے جنہوں نے ساری تعلیمی تاریخی نظام کی بنیاد رکھی اور جس کی نحوستوں سے اب تک ہم اپنی جان نہیں چھڑاتے یہ تو اب آبادی ہو گئی زیادہ سترہ کروڑ آدمی ہو گئے تو اب اس سترہ کروڑ کا کوئی ایک آدھ فیصد مسجدوں میں نظر آتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے سائنٹسٹ ہے پڑھا لکھا ہے تو جب اس کی عمر پچیس تیس سال سے زیادہ ہوئی تو اس نے سوچا کہ دین بھی کوئی چیز ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے یا پھر جب انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کو ہر طرف مار پڑی تو دل میں یہ جذبہ تھا کہ مسلمانوں کی ہمدردی بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کا بھی کوئی حق ہونا چاہیے تو کچھ لوگ اس وجہ سے دین کی طرف آ گئے تو رکھنا جب آبادیاں کل دو کروڑ ڈھائی کروڑ تھے جب پاکستان بنا تو ڈھائی کروڑ کے غریب آبادی تھی اس کا ایک آدھ فیصد کوئی مسجدوں میں آتا تھا وگرنا حال اب کی وہی ہے کہ جو ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں ایک تو ہے اسکولوں کی بھرتی کہ پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہوتے ہیں انہیں تو نمبر لینے ہوتے ہیں گریڈ ہوتا ہے جو واقعی پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان میں اور سنجیدہ اور سوچتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو شریعت پر جن کا ایمان اندر سے متزلزل ہوتا ہے کوئی عیسائی مل جائے یا مل جائے تو اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتے اور وہ اسلام کی باتوں پہ ایسے شرمندہ ہوتے ہیں جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہو کوئی عیسائی پکڑ لے اور کہے کہ اللہ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے تو اس انسان کے ذہن میں شکوک اور شبہات کی پوری فصل لگی ہوئی ہے اور وہ اس کائنات میں ہر چیز کو اس بیس سے سمجھتا ہے اس کا کوئی کاز ہے اور کاز کو بنانے والا کون ہے اس کو وہ نہیں جانتا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اسلام کھوکھلا مذہب ان سے نزدیک ہو گیا اور جتنے بھی اس نظام تعلیم سے چھٹ کے اوپر آتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام اس موجودہ دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکتا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اکانومی کا سسٹم کیا ہوگا کبھی وہ کہتے ہیں ملک کا سسٹم کیا ہوگا کبھی کہتے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے اب اس کے لیے کون آدمی ہو جو بیٹھ کے ان سارے سسٹم کو کلیئر کرے اور بتائے کہ یہ سسٹم ہے اور ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں جس کی بنیاد بھی انہیں معلوم نہیں اور جسے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے اب ایک بچہ ہے اور وہ یہ کہے کہ نیوٹن کے لاس مجھے سمجھا دیں اسے کہنا پڑتا ہے کہ تمہیں کس تعلیم حاصل کرنی پڑے گی پھر تم کسی درجے تک پہنچو گے پھر تمہیں یہ لاس سمجھ آئیں گے پہلی جماعت سے کون سمجھا سکتا ہے تو اسلام کے بارے میں بنیادی تعلیم بھی نہیں نماز پڑھنی بھی نہیں آتی اور ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ جو یزید گزرا ہے ہمارے دور کا مشرف اس نے ٹی وی پہ تقریر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں پڑھ سکا کبھی بڑا تو سب نا سارے دنیا نے سنا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے وہ بھی کہتا ہے کہ دین وہ نافذ ہو جو میں کہتا ہوں دین وہ ہے جو میں کہتا ہوں اللہ بتاؤ کہ انگریز نگری اور یہ ظلم مچا ہوا نہیں سچا ہے کہ جسے ایک لفظ نہیں آتا اس زبان کا بھی جس زبان میں دین نازل ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ دین ہوا ہے جو میں کہتا ہوں تو پھر حق ہونا چاہیے کہ ملک بے اللہ نہ کرے کوئی مصیبت مشکل آ جائے فوج کو لڑنا پڑ جائے تو ایک پاگل آدمی اس سے جا کر کہے کہ میں فوج کو لڑاتا ہوں کوئی مولوی چلا جائے جتنا ہی ماہر ہو مفتی ہو مفتی اعظم ہو وہ کہے کہ میں پہنچ کے لڑاتا ہوں کوئی اجازت نہیں دے سکتا اس لیے کہ اگر اس کتاب اب جتنے بھی بڑے آدمی ہیں فوج کا مسئلہ ہی اور ہے بالکل ٹھیک اس طرح دین کا مسئلہ ہی اور ہے اس کو اس حد تک گرا دینا کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ دین ہے یہ سب سید علی گڑھ ہے صاحب اب سنتے جاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں اور چھوٹ بھی تھوک کے حساب اتنا جھوٹ ہے اتنا جھوٹ ہے کہ سر سید کے ہاں جھوٹ کی کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں یہ پہلی جلد میں ایک جگہ لکھتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں ہے وہ ہستی جس کو ہم خدا یا علت العدل کہتے ہیں نہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے نہ چھونے میں اور نہ خیال میں ٹھیک ہے اللہ کی ذات ایسی ہے تو ہم اتنی بات جاننے کے کہ ہے اور کچھ حقیقت اس ذات کی نہیں جان سکتے ٹھیک ہمیں اتنا بتایا کہ اللہ ہے اس سے زیادہ حقائق ہم نہیں جانتے یہ اگلا جملہ سن خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہیں بتا سکتی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا ہی نہ سکے اس جملے سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ بتائے اگر بتا نہ سکا تو تحریر فرماتے ہیں خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہیں بتا سکا موسا نے پوچھا کہ فرعون کے پاس تیرا پیغام لے کر جاؤں تو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں کہ کہاں آیا کہاں سے علیہ صلی اللہ نے کہا کہ اللہ میں فرعون کے پاس تیرا پیغام لے کر جا رہا ہوں اور مجھے پوچھے گا کہ کون ہے تو میں اسے کیا بتاؤں گا یہ آیا کہاں ہے اللہ نے کہاں کہا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جب آدمی سنجیدہ ہوتا ہے پھر جا کے خبر نقل کرتا ہے کہ اسلام صاحب نے یہ کہا ہے تو بہت محتاط الفاظ میں نقل کرتا ہے کہ جی انہوں نے یہ محسوس یہ پیغام آپ کو دیا ہے ایک حرف کے بدل جانے سے کبھی کبھی پورا پیغام تبدیل ہو جاتا ہے ڈانٹ بھی پڑتی ہے آدمی فون اٹھا کے کہتا ہے کہ صاحب آپ نے یہ کہا کہتے نہیں میں نے یہ نہیں یہ کہا تو میسنجر جو آتا ہے اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دی یہ اللہ کا اور غصہ علیہ السلام کا معاملہ ہے تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں صحیح کہا اللہ اور کہیں حضرت غصہ علیہ السلام نے یہ بات ایسی نہیں پوچھی ہم سب کا عقیدہ ہے اور عقیدے میں ہم یہ بحث کر چکے ہیں عقیدے کی جو سی اس میں آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین اس کے ذات کا حصہ نہیں عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں یہ کتنی مسئلہ ہے اس آسانی سے گفتگو ہوا سر سید کہتے ہیں کہ اس لیے ہم اس کی صفات کو عین ذات اور ذات کو عین صفات قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر ترانہ گاتے ہیں کہ انا صفت من صفات اللہ کہ میں خود اللہ کی صفات میں سے ایک صفت لگا رہا محفوظ رکھے یہ کون ترانہ گاتا ہے کون کہتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں اللہ بہرحال اللہ اور اس کی صفات اس کی صفات ہیں ہم انسان ہیں مخلوق ہیں مخلوق کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ خالق میں مل جائے یہ ترانہ نہیں مبارک ہو علی گڑھ میں گاتے ہوں گے کہتے ہیں کہ اسی بنا پر ترانہ گاتے ہیں کہ آنا من صفات اللہ کہ میں اللہ کی صفت میں سے ایک صفات میں سے صفت ہوں اور کیونکہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے تو اس لیے میں بھی اس کی ذات کا حصہ ہوں اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ جبتی سے بندہ میرے اس جبے میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کہاں آدمی اس کا ناپاک خون اور گوشت اور وہ یہ کہہ رہے کہ میرے اس جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی پرانی جب یہ لوگ پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا ہوتا ہوگا اور جب اور زیادہ کھول کر کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ انا احمد بلا نیم کہ میں احمد ہوں اور اس سے نیم ہٹا دوں تو احمد سے جب نیم ہٹا گیا ہٹا دیا تو احد رہ گیا نا کل ہو اللہ احد کہ کہ اللہ ایک ہے تو کہتے ہیں اللہ اور ہم اتنے ملے ہوئے ہیں کہ جس طرح احمد سے نیند نکال دو تو احد اللہ باقی رہ جاتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ پھر بڑے تھے میرے اس جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ماں یہ اس وقت سرانے گاتے تھے اور اس وقت یہ کہتے تھے جب مسلمان پڑھے لکھے تھے علماء سے جب ان کا کو پڑھتے ہوں گے تو پھر وہ کہتے نہیں کہتے ہوں گے کہ یار یہ کفر کے جملے ہیں بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ اور جو بات یہ سے آگے اس کے اور جو بات کے اگلے زمانے میں کسی عالم کے دو چار شکیل رشید جانتے تھے اس کو عموماً ہر ایک کو بتلانا چاہیے تاکہ حقائق مسائل اور اسرار دین سے لوگ واقف ہو کر اپنے مذہب کی سچائی پر مطمئن یعنی دین کی وہ چیزیں جو علماء اپنے خاص شاگردوں سے بیان کرتے تھے ہمارے زمانے میں سب کو بتانی چاہیے اچھا سا اور کٹ ملاؤں کے اس سے کہ عذاب قبر سے انکار کیا اور معراج سے منکر ہوئے اور شیطان کے وجود کو یہ جدا گانا میں نہ ماننے سے نقص قرآن کا انکار کیا کچھ کرنا نہیں چاہیے قبر کے عذاب کا منکر کہا نہیں لکھا ہے کافی لیے کہ عذاب قبر پہ اتنی احادیث آئی ہیں اتنی احادیث آئی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے جھوٹ تھوڑے ہی بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی اگر نہ ہوئی ہوتی تو پھر تو پھر لڑائی اس کی مکہ والوں سے اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات میں مکہ مکرمہ سے بستا گیا ہوں اور آسمان پہ چلا گیا ہوں تو مکہ والے اتنے بے وقوف تھے کہ خواب پہ لڑ پڑتے وہ کہتے جی خواب دیکھا تو خواب ہم بھی دیکھتے ہیں خواب پوری دنیا دیکھتی ہے حساب کے اکثر لوگ موجود ہیں تو خواب بھی دیکھتا ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا اور انگلینڈ بیٹھ کے خواب میں دیکھتا ہے بات کریں گے تو خواب پھر کون لڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم قبر کا عذاب کا انکار کرو اور معراج سے منکر ہو جاؤ اور شیطان کے وجود کو الگ ماننا اس سے اگر قرآن کا انکار لازم آتا ہے اور مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ کو کچھ کرنا نہیں چاہیے اسی لیے یہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے اب ہی وہی لوگ ہیں اور اب وہ کہتے ہیں جیسے اشارۂ صلاح السلام نہ آسمان پر گئے نہ انہوں نے آنا ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو لکھا ہے اب ہمارے جو قانون نظریاتی کونسل میں ہیں یا نہیں ہے یہ وانگی صاحب اچھا انہوں نے بھی یہ یہاں لکھا جیسے عیسیٰ علیہ اللہ سلام پہ اٹھ گئے یہ سب ایسی قصے ہیں قیامت کے قریب آئیں گے قصے ہیں سارے یہ چیز اور اسی لیے آپ تقیم القرآن کی مولانا مولوی صاحب کے چونکہ رشتے داری اور تعلقات سے علی گڑھ نے بھی اور مرزا غالب سے بھی اور اپنے خاندان کے اعتبار سے وہ بڑے آدمی تفیم القرآن کی پہلی جن کے سفا چار سو بیس سے دیکھو کیا لکھا حضرت عیسیٰ علیہ صلاح السلام کے متعلق وہ بھی یہی چیزیں کہتے ہیں یہی چیز کتب شہید بھی کہتا ہے سید کتب نہیں کرتے یہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو چیزیں عقل میں ہمارے نہ آتی ان میں سے ایک چیز یہ ہے غنیمت ہے کہ موجود صاحب معجزات کا انکار نہیں کرتے بڑی غنیمت ہے لیکن عیسیٰ علیہ صلاح السلام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے وہاں لکھا ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سر سید کہ اس فتوا فکر سے کہ عذاب قبر سے انکار اور میں راج سے منکر ہوئے میں راج کا بھی انکار ہے اسی لیے سر سید کئی جگہ کہتے ہیں میں راج ہوئی نہیں گرے اور شیطان کا کوئی الگ وجود نہیں ہے یہ تمہارے اندر ہی نقص ہے یہی شیطان ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے حکم دیا اس کو سجدہ کرو اس نے سجدہ نہیں کیا ہم نے کہا تم پہ چلے جاؤ وہ کہتے ہیں جو الگ وجود تم مانتے ہو کچھ چیز نہیں کچھ کرنا نہیں چاہیے اگلے لوگوں نے جن میں سب کے سرکار امام حجت الاسلام غزالی ہیں اور سب کے آصف شاہ ولی اللہ صاحب ہیں ان کی نسبت دین کے ملاؤں اللہ اسرار دین کے بیان کرنے کے سبب سے بہت سے کفر کے پتوے دیے ہیں انہی کی بات مان لی چلو جی امام غزالی رحمت اللہ کے کفر کا فتویٰ لگا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کفر کا فتویٰ لگا یہ کہتے ہیں ان پہ کفر کے فتوے لگے کہ وہ دین کی اثرار و رموز کو ظاہر کرتے تھے حجت اللہ بالغ ہمارے اساتذہ پڑھتے پڑھاتے آئے ہم تک سرد مختصر ہے حجت اللہ بالغ کی اس نے دین کے احتیاط جو ہے شاہ صاحب نے معراج کا کہاں انکار کیا ہے عذاب قبر کا کہاں انکار کیا ہے شیطان کے وجود کا کہاں انکار کیا ہے اب آر یہ لینا دل میں بھی کفر کے مسئلے لگتے رہے ہیں اگر وہ اس چیز کے قائم ہوتے تو ان پہ کفر کا مسئلہ لگتا انہوں نے کب کہا ہے کہ معراج نہیں ہوتی انہوں نے کب کہا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا انہوں نے کب کہا ہے کہ شیطان کا الگ سے وجود نہیں ہے کہتے ہیں ان پتوں سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑا مگر ان کٹ ملاؤں کی ہنڈیا میں جو تھا وہی ان کے چمچوں میں نکل آیا یعنی ان کے پرانے مولوی تو جو تھے ان کی ہنڈیا پکتی تھی وہ کفر کے فتوے دے دیتے رہتے اب جو بعد کے زمانے میں ان کے چمچے آئے ہیں یہ بھی کفر کے فتوے دے رہے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے بخشش کے وقت اور عقائد کی جانچ پڑتال کے وقت اللہ نے کسی مولوی کو بٹھانا ہے نہ تربیت کا کسی کو بھی نہیں اور خدا نے پوچھنا ہے تمہارا عقیدہ کیا تھا آدمی کس دلیل سے یہ کہے گا کہ اللہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ قبر کا آزاد نہیں ہوتا یہ تو اب کی باتیں ہیں نا بارہویں صدی کی بات تیرہویں صدی کی باتیں ہیں بارہ سو نبے میں انہوں نے لکھی ہیں ہم کہتے ہیں بارہ سو نبے سے پہلے چلے جاؤ گیارہویں صدی میں چلے گیارہویں دسویں بارہویں صدی میں چلے جاؤ یہ تو تیرہویں صدی کی بات ہے بارہویں صدی تک عقیدے کی جتنی کتابیں امت میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں اور جو لکھتے رہے ہیں سب نے لکھا ہے کہ قبر کے عذاب کا انداز کیوں نے بھی کفر قرار دیا یہ وجہ ہے جو آپ کو آگے چل کے کام آئے گی انہوں نے کہا احادیث جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی عذاب قبر پہ اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ کہ یہ سب لوگ چھوٹ نہیں بولتے تھے اتنی بڑی تعداد میں احادیث کا انکار خوب ہے اصل جڑ یہ ہے کہ کسی طرح حدیث پہ اعتبار اٹھے اور حدیث کو کہو کہ یہ نہیں تو کہتے ہیں کہ اسی طرح شاہ اللہ اور امام غزالی کے فتوے لگتے رہے امام غزالی اور شاہ اللہ کا فتوا لگ جاتا اگر وہ انکار کرتے لوگوں نے چھوڑ دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ لکینہ کے متعلق لکھا ہے طور پہ کہ وہ کافی کیوں لکھا امام غزالی کہتے ہیں کہ دین کی ضروریات کا انکار کرتا ہے وہ لکھینا کے فلسفے کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت میں اللہ یہاں جو حشر ہوگا وہ اس جسم سے نہیں ہوگا قیامت میں یہ جسم خدا کے سامنے پیش نہیں ہوگا اور اس بنیاد پر بڑے بڑے لوگوں نے وہ لکھینا کو کافر لکھا ہے پھر کفر کرتا ہے حضرت مجدد تاہانی سر ہندی رحمۃ اللہ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تینوں نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے یہی جسم ہوگا خدا کے ہاں بھی خدا اس سے دوبارہ پیدا کرے گا اور سیدھی اس بات اللہ نے کہا ہم ان کے ہاتھوں اور پاؤں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کرتے رہے اور ان کی زبان پر موت لگا دیں گے اور ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے تو اگر یہ جسم نہیں ہوگا نیا جسم کوئی اور ہوگا تو وہ اور کیا دوائی دے گا کہ آدمی نے کیا تھپڑ مارا تھا یا پرانی کریم کو کیسے چھوا تھا یا کیا کیا تھا نیکی اور بدی دوائی اس لیے امام شاہ ولی شاہلام رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہی دین کے خلاف کوئی بات کرتا تھا وہ جماعت پکڑتے آگے چلے سبق جاننے پہ فرماتے ہیں اب تو گویا یہ بارہ سو اٹھاسی کا مضمون لکھا ہے تہذیب الاخلاق میں اور تہذیب الاخلاق کے یہ جتنے رسائل ہیں کسی زمانے میں گارڈن کالج کی لائبریری میں رکھے ہوتے تھے اب معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن ہم نے سیونٹی سیون سیونٹی ایٹ میں ان رسائل کو پڑھا تھا اور پھر اندازہ ہوا کہ اچھا صاحب یہ اس کی شکتی ہے جس کو ہم اتنا بڑھا کرنا پیش کرتے ہیں یہ وہاں بھی ہوگا الخلاق کی پرانی میں اور یہ تو اچھا کیا فرماتے ہیں اب تو گویا تمام مسلمان بھی اتفاق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد نظری میں سست ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لفظ سمجھنے لگتے ہیں اور نامذہب ہو جاتے ہیں اور اسی سبب سے مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے یہ جو پڑھنے جاتے تھے نا علی گڑھ میں جب واپس جاتے تھے تو پھر مذاق تھے کہ عیسا کا عذاب ہے کیا اس حوصلے بنائے ہوئے ہیں اور کیا اس نام میں آنا ہے تو دور میں تو پھر اس گھرانے میں خاندان میں کھلبلی مر جاتی تھی کیا رہا ہے لڑکا صرف سے ہی کہتے کسی بھی انگریزی نہیں پڑھاتے آگے دیکھو مسلمانوں پر کیا موقوف ہے انگریز بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب میں جو حال میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت لکھی ہے یہ فکرہ مندرج فرمایا ڈاکٹر ہنٹر سے ڈبلو ڈبلو ہنٹر اس نے کتاب لکھی اور انڈین مسلم بہت اچھی ہے دیکھنا پڑھنا چاہیے اسے اور دیکھنا ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر نے لکھا کیا اس نے اپنی حکومت کے متعلق بھی لکھا ہے مسلمانوں کے متعلق بھی لکھا ہے ہماری پالیسی انڈیا میں کیا رہی مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے کیسے خراب کرنا ہے یہ سب چیزیں اس سے صاف لکھی اور آسٹریلیا سے نسخہ ہم نے اس کا منگایا پڑھنے کے لیے جہاں ملئی تو وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر ہنٹر کیا لکھتا ہے اس کا ترجمہ سید لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی نوجوان کا ہندو کا مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمارے انگریزی مدرسوں میں تعلیم پائے اور اپنے بزرگوں کے مذہب سے بد اعتکاب ہونا نہ سیکھے گھر کے اندر کی اطلاع ڈاکٹر ہنٹر نے کہا انگلش اسکول جو ہیں یا ہندو مسلمان جو بھی پڑھتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اپنے مذہب سے بد اعتکاب نہ ہو جائے ایشیا کے شاداب اور تر و تازہ مذہب یعنی ہندو مت اور اسلام جب مغربی یعنی انگریزی عدو کی سچائی کے قریب آتے ہیں تو مثل برف کے ہے تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں آمننا سب رکھنا یہ کال ڈاکٹر ہنٹر کا بالکل سچ اور بے تمام ہی سچ کو تربیت کہتے ہیں بالکل سچ اس نے کہا کہ جو کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اپنے مذہب سے متنفر ہو جاتا ہے خواہ وہ ہندو ہے خواہ وہ مسلمان ہے اب بتاؤ جو لوگ اس وقت علی گڑھ اپنی اولادوں کو نہیں بھیجتے تھے کہ ہمارے بچے مرتب ہو کر واپس آئیں گے وہ کیا کوئی گناہ کا کام کرتے اب مسلمانوں کو بھی اس کی فکر پڑی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت روز روز زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور بغیر انگریزی پڑھے اب گزارا نہیں ہو سکتا مگر وہ مذہب کو بھی عزیز سمجھتے ہیں اور اس کو اس کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر بالکل بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں اور طرح طرح کی تصویریں سوچتے ہیں اور ہم ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہنستے ہیں اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ میاں اگر تمہارا مذہب اسلام ایسا ہی بولا تھا تو جانے دو ایسی بولی چیز رہی تو کیا اور گئی تو کیا مگر جب کوئی ہماری چھٹی چپکی آواز سن لیتا ہے اور ہم پر غراتا ہے کہ کیا ہمارا نظر کمزور ہے مگر دل میں کہتا ہے کہ بات تو سچی ہے بوتا تو ہے کہ ذرا سی انگریزی پڑھنے سے کہے جاتا ہے یہ ہے اسلام کہ میں چپکے چپکے ہنستا ہوں کہ تمہارا اسلام اگر اتنا ہی کمزور ہے کہ انگریزی پڑھنے سے تباہ ہو جاتا ہے تو پھر جانے تو اس کو پر کہتے ہیں آگے چل کے سوائے پرانے مجید کے جس قدر کتب ہیں اس زمانے تک موجود ہیں ہزاروں غلطیوں سے معمور ہیں کوئی ایک کتاب کی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عظیم شان غلطی موجود نہ ہو اور جس نے اسلام کی سچی اور صحیح سیدھی تعلیم حقیقت کو وہمی اور خیالی نظر آ دیا پانی پھر گیا نا سب سے کوئی تاریخ نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اتنی ذمشان غلطیاں موجود نہ ہوں کہ ان کو پڑھ کے اسلام سے لوگ متنف کریں یہ ہے بنیاد کہ کسی طرح حدیث سے اعتماد بس قرآن ایک سچ ہے اور قرآن کی تصویر بھی وہ کرے جو ہماری عقل کہتی ہے چلو قرآن کو ہی مان لیتے اور قرآن کی تفسیر کو مان لیتے قرآن کی تفسیر بھی وہ ہے جو ہم کہیں اسی میں دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سلو علیہ السلام کو کتنا ہی مقدس اور خدا کا پیغمبر کہا جائے مگر جب تک طوفان کو ایسا نہ مانا جائے کہ ایک گڑیا کے تنور میں سے پانی ابلتا اور می ایسے زور سے چالیس دن رات رہا جس کے سبب تمام دنیا ڈوب گئی بلند سے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے بھی پانی اونچا چلا گیا اور نے خدا کے حکم سے کشتی بنائی اور کشتی کے سختے سے فرشتے سے لائے پھر ان کی دعا سے طوفان وقوف ہوا اور تمام دنیا کے انسان اور جانور سوائے ان کے جو کشتی میں سے سب ڈوب کر مر گئے اس وقت تک علیہ السلام کی نبوت ان کا تقدس قبول ہی نہیں ہو سکتا مطلب کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی یہ جو قصے سناتے ہیں اگر تم انہیں نہیں مانو گے تو مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ علیہ السلام کا ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا سیدھی سی بات ہے اب گڑیا کے تنور میں سے پانی ابلنا اس سے جو انہوں نے کم کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے الفاظ تنور اور تنور میں سے پانی نکلا اب تنور کیا تھا وہی جو روٹیاں اس میں پکتی ہیں پہلے بھی وہی تھا وہی اللہ کا عالت پوچھا علیہ السلام نے کہ نشانی کو انہوں نے بتا دیا کہ نشانی یہ ہے کہ تنور میں سے پانی نکلنے لگے بڑی مت والا ہے خدا کی خدا نے نشانی وہ دی جس سے عقل کے اندھے اگر نہ ہوتے تو یہ مشرق اسی وقت سمجھ جاتے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جس طرح تم نے بالکل کائنات کے نظام کو الٹ پلٹ دیا ہے نا اسی طرح ہم نے بھی تمہارے ساتھ یہی کرنا ہے کہ جہاں آگ ہونی چاہیے وہاں سے پانی نکلنا اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں جب تک یہ نہ مانو ان کے نزدیک ایمان ہی پورا نہیں اور می ایسے زور سے چالیس دن رات برستا رہا جس کے سبب تمام دنیا ڈوب گئی بلند سے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے بھی پانی اونچا ہو گیا ٹھیک ہے علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں اس پہاڑ سے لے لوں گا ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں اور دو نے خدا کے حکم سے کشتی بنائی اور کشتی کے سختے پھر لائے کسی نے کہہ دیا ہو کہ بے سے تختے ہوں گے مگر یہ کون سی بات ہے پھر سنو علیہ السلام نے تختی نہیں بنائی پھر تمام دنیا کے انسان اور جانور سوائے ان کے جو کشتی میں تھے سب ڈوب کر مر گئے یہ قرآن ہی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے کہا کہ ہر ایک جانوروں کا جوڑا لے لو کہ قرآن ہی نے کہا ہے اپنے پاس کشتی نے کیا کہا آگے چلیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت اگر یہ یقین نہ کیا جائے کہ وہ تمام جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے اور ہوا ان کے سخت کو اڑائے پھرتی تھی اور جن اور پری ان کے تابع تھے اس وقت تک ان کا مقدس ہونا تسلیم نہیں کیا جاتا یہ تنقید کر رہے ہیں علماء کو یہ عقیدے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی زبانیں جانتے تو یہ قرآن نہیں کہا بنیاد کیا ہے یہاں پہ بنیاد یہ ہے کہ تمام معجزات کا انکار کرو جو چیز تمہاری عقل میں نہیں آتی اس سے مل کر سیدھی سی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن اور پریاں تابع تھے جنات کس کو کہتے ہیں یہ خود بتائیں گے اس جگہ نسا علیہ السلام کے متعلق جب تک یہ یقین نہ کیا جائے کہ خدا سے باتیں کرتا تھا اور اس نے اپنی انگلی سے پتھر کی تختیوں پر تورات لکھی تھی اور لکڑی کو سانپ بنا دیتے تھے اور سمندر کو چیت کر چلے گئے تھے اس وقت تک ان کا نبی ہونا نہیں مانا جاتا ساری باتیں ایسی ہیں سوائے ایک تختی لکھی تھی انہوں نے تورات لکھی تھی یہ تو ہم نے نہیں کہا نہ سنا نہ پڑھا کیسے ہوں گے جو کیسے ہوں گے لیکن اللہ نے علیہ السلام بات باتیں کی ہے قرآن میں آیا کلّم اللہ اور قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے سمندر چھپ گیا تھا اور وہ لکڑی سانپ بن جاتا تھا سر یہ کہتے ہیں کوئی چیزیں نہیں اگر یہ نہ مانا جائے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی تھی اور تین دن تک اس کے پیٹ میں رہے اور پھر اس کو کنارے پر نکل دیا اگل دیا پھر وہ جیتے جاگتے نکل آئے اس وقت تک گویا ان کے تقدر سے نبوت سے یقینی نہیں ہوتا یعنی یہ ایسی گمراہ چیزیں جو مولوی لوگوں کو سکھا رہے ہیں جب تک یہ نہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور مردوں کو جلاتے تھے زندہ کرتے تھے اور کوڑیوں اور انڈوں کو اچھا کرتے تھے اور پھر میں اپنے جسم کے آسمان پر چلے گئے اور چوتھے آسمان پر بیٹھے ہیں اس وقت تک گویا عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا نہیں یقینی نہیں ہوتا مولویوں کو تو واقعی یقین نہیں ہوتا ہمیں بھی یقین نہیں ہوتا ہم مانتے ہی ہیں یہ ساری باتیں ان سے پوچھے کہ آپ کو کیا عقیدہ تھا یہی جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی کوئی تھا اور یہی کہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اندوں پر تو اچھے نہیں ہوتے تھے اور اپنے جسم سمیت اوپر نہیں چلے گئے پھر عقیدہ ہوا اور چوتھے آسمان پہ عقیدہ میں راج کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے انہیں دیکھا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے چوتھے آسمان پہ آئے اور بحث ہوتی رہی ہمارے درمیان حتیٰ کی قیامت کا آئے گی تو میں نے کہا ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کا مجھے تو اتنا کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا باقی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کب آئی سب کیا اب بھی تو ان چیزوں کو لکھے نا اور جیو میں آ جائے نوائے وقت میں آ جائے تو لوگ توبہ کریں اور لوگ کہیں یار قرآن میں لکھتا ہے کیسی باتیں کرتے یہ اس زمانے میں تفریح لکھ رہے تھے جس زمانے میں مسلمانوں نے پھر بھی کچھ کچھ نہ دین کے ساتھ زیادہ تعلق جوتیاں پہن کر نماز پڑھنے سے وسواسیوں کا دل خوش نہیں ہوتا جوتے پہن کے نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث میں آیا ہے ٹھیک ہے پرکوں وہ کیا ریت تھی ایسی نالیاں تھوڑی تھی اور پانی کا ایسے سسٹم تھوڑا ہی تھا تو ریت سے سے ایک آدمی چل رہا ہے جوتے اسی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی پڑھ سر سید کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بسرتے بہت پڑتے ہیں نا ان کا دل خوش نہیں ہوتا آج کل ہمارے زمانے میں اگر جوتوں سمیت مسجد میں چلے جاؤ مطلب یہ کہ جوتے لے کے مسجد جایا کرو اسی طرح نماز نہ کرو اب بھی یہ حال ہے اس دو ہزار نو میں بھی کہ اگر کوئی آدمی جوتے لے کے مسجد میں چلا جائے تو جوتے آگے سے پڑھیں ہر کوئی تو کے لیے بھی جوتے اتارو جوتے اتارو اب بھی یہ حال ہے کہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اصحاب کی ہے فیل اور حکم دونوں کے اعتبار سے اس صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جوتے پہنے ہوئے مسجد میں جانا اور جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنا ایک عام عادت تھی مگر ہمارے زمانے میں اس زمانے میں اور بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں نے اس بات کو اپنی غلطی سے مایوس سمجھا ہے مسلمانوں نے غلطی کی کہ وہ کہتے ہیں جوتے پہن کے نظر جوتے پہن کے جایا کر یہ ہے وہ تعلیم بھائی مسلمانوں نے کیا غلطی مسلمانوں نے کہا ادب اور احترام ہے ایک آدمی پاس کی تو سنیت نماز پڑتا ہے ایک الگ بات ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے بوٹ پہنے ہوئے ڈیوٹی پہ ہوں نہیں اتار سکتا تو ہم کہتے ہیں یار جوتے پہنو اردو کر کے آپ پہن لیجیے کہ شرط ہے شریعت نے رسی پوری ہو گئی اب آپ نے اگر رجوع کرنا ہے دوبارہ تو انہی بوٹوں پر تم نسا کر لو ان کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں اور انہیں میں دماغ پڑھ لو ہو جائے گی دیکھ لینا گندگی نہ ہو ناپاکی نہ ہو اتنی بات ہے سر سید ان ساری چیزوں کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غلطی اب یہ غلطی کیا ہے یہ اصل میں ادب ہے ہمارے یہاں احترام اور ادب یہی ہے نا کہ آدمی جوتے پہن کے مسجد میں نہ جائے اس ادب کو قائم نہیں رہنا چاہیے اسی طرح یہ بے ادبی ہونی چاہیے کہ مسلمان بیت مسجد میں جایا کریں یہ ہندوستانی مسلمانوں نے غلطی سے استعمال اور اسی لیے یہ مقروض چیز ہے کوئی ایسی خوشی کی بات نہیں ہے سنا آگے لکھتے ہیں رسول شاہ سب سے زیادہ مقدس حدیث کا ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے وقت میں تو حدیث کی روایت کرنے کی ممانعت تھی سبحان اللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا فیصلہ کیا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اختلاف شدت کام کرنا ہے مکہ والوں نے کہا ہم واپس لے کے جائیں گے مدینہ منورہ میں ایسے قبائل تھے جنہوں نے کہا ہم اپنے قبیلے میں دفن کریں گے قبا والوں نے کہا ہماری بستی میں سب سے پہلے تشریف لائے تھے ہم وہاں دفن کریں گے رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے فرمایا تھا جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے پھر اس کی تسکین ہوتی ہے جس چارپائی پہ انتقال ہوا ہے اسے اٹھاؤ اور بھی قبر بنا سب چپ ہو گئے کوئی ایک آدمی نہیں بولا یہ تو اگر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں حدیث سے اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا والد کی وراثت میں مجھے حصہ دیں تو اگر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ ہم سے کہہ دیا تھا کہ میں جو بھی دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ وراثت نہیں ہے یہ سب مسلمانوں کا حق ہے ختم ہو گئی بات ایسا شخص جو آدی پر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے اس کی نسبت یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا نہیں تھا ممانت کرتا تھا نہ بیان کرو جھوٹ تھی تو کیا ہے خود حضرت عمر نے لوگوں کو حدیث کی روایت کرنے سے منع کر دیا تھا اور جو لوگ حدیث کی روایت کرتے تھے ان کی ذرے سے خبر لیتے تھے سبحان اللہ علم رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو مارتے تھے جو حدیث بیان کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابن اور ابو دردہ بجر روایت احادیث قید کر دیا تھا عبداللہ ابن مسعود کو بھی قید کر دیا ابو دردہ کو بھی قید کر دیا اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو بھی قید میں ڈال دیا رضی اللہ نے کیونکہ یہ حدیثیں بیان کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ خود دی اللہ جس حدیث جمع کر دی تھی سب جلا دی اگرچہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کثرت سے حدیثوں کی روایت کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا مگر اس میں کچھ شک نہیں حضرت عمر کی وفات کے بعد شروع ہوا ہوگا خود صحابہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کی روایت شروع کر دی تھی اور ہم یقین کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ صرف اللہ حدیث کی روایت کرتے صحابہ رضی اللہ عنہ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اور عمر رضی اللہ عبداللہ بن مسعود کو قید کر دیا کہ حدیثیں سے سناتا ہے کوئی تو ساری کار سواری میں ہر جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط ملے گا کہ انہوں نے قوا میں تمہاری تعلیم کے لیے عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں باؤ سر تو علامتی اور عمر اپنی جان کی قربانی دے کے اس شخص کو بھیج رہا ہے یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کی بڑی سورت تھی مجھے مگر میں تمہاری تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں تو جس شخص کو تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے متعلق مطلب پتا نہیں تھا کہ اس جیل میں ڈالا ہے اس کا ہے جس نے بیان کرتا ہے کہ جا کے اللہ لوگوں کو گمراہ نہ کہاں سب دردار رضی اللہ کو کہہ دیا یہ تقریب لکھتے لوگ سمجھتے ہیں ہم بغیر پڑھے لکھے ایسے ہی بس کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم بھی تو پڑھو اللہ تعالیٰ تو دے دے ایک لگاؤ سترہ چیزیں پڑھو تو یہ تو ایسی ایسی دیکھتے دیکھتے یہ چیزیں ہیں ایک ایک جلد میں بیسوں مقامات ایسے ہیں کہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ کہ جھوٹ کا بلندہ ہے کیا چیز ہے اب جو علی گڑھ میں پڑھتے تھے ان بچوں نے تحقیق کی ہوگی میں رضی اللہ نے رضی اللہ کو قید کیا تھا اپنا کو قید کیا تھا یا نہیں کیا تھا بچوں کو کیا پتا جو کلاس میں پڑھا دیا ٹیچر نے لگتی آگے بھی سمجھ اس زمانے میں مدارس علوم عربیہ اس کثرت سے ہیں کہ پہلے زمانے میں نہ تھے مگر چونکہ ان کا ڈیمانڈ نہیں ہے سب کے سب سستا حالت میں اور لوگوں کو برباد کرتے جاتے ہیں اور آخر آخر کو خود بھی برباد ہو جاتے ہیں مدارس کے خلاف پورا مزہ لکھا ہے کہ مدارس کی ہونی چاہیے مدارس والے خود بھی برباد ہوتے ہیں لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں انگریز جب آیا ہے بر صغیر میں تو دونوں مسائل مسلمانوں کے سامنے کہ ہمیں اپنا دین اور دنیا کس طرح بچانی ہے علماء نے کہا دنیا رہے نہ رہے اور دنیا کو آگ لگے تم رہو نہ رہو اگر دین برباد ہو گیا تو خدا کے ہاں کیا جواب ہو گیا آخر ساری بگڑ جائے گی انہوں نے دین کو سنبھال لیا اور انہوں نے ان تعلیمات کے قطع نظر یونیورسٹی اور کالج کے قطع نظر مدارس بنائے دیوبند بنا نزوہ بنا اور اور رامپور میں بنا حیدرآباد دکن میں بنے جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی سب چیزیں مسلمانوں نے کی اس وجہ سے کہ دین بچ جائے اور للہ وہ کامیاب رہے اب تک ہمارے مدارس میں مفتی پیدا ہوتے ہیں اب تک ہمارے مدارس میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوتے ہیں ایک ایک آدمی جو اپنے وقت میں بن کے نکلتا ہے اس جیسا دوسرا آدمی نظر نہیں آتا کتنے بڑے بڑے لوگ اب تک پیدا بول ہی ہیں دین تو سنبھال رکھا ہے ہم کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کا ٹیکا تھا سنبھالنے کا تم نے اپنی دنیا کتنی سنبھالی مشرقی پاکستان جو الگ ہوا ہے علی گڑھ کا سارا اثر تھا اس وقت پاکستان کے جتنے یہ فیکٹریز اور ڈپٹی فیکٹریز تھے یہ سب کے سب علی گڑھ کے تقریباً پڑے ہوئے تھے یہ تم نے دنیا کو دیا اور ملک بنایا اور تباہی اور بربادی اور خون اور تم نے کیا کیا ہم نے تو دین کو ایسے نہیں برباد کیا جتنا تم نے اپنی دنیا کو برباد کر لیا سر سید کہتے ہیں کہ لوگوں کو برباد کرتے جاتے ہیں اور آخر کو خود بھی برباد ہو جاتے ہیں مزار تک برباد نہ اسی لیے سر سید مرون نے کہا کہ کیا ہوا جو میں مدرسہ قائم ہو گیا تو دو چار کلو اور پیدا ہو جائیں گے جن کو لوز الفلق اور لوز رب الناس پڑھنے والے دو چار اور پیدا ہو جائیں گے کیا ہوا تو یعقوب نانوسی رحمۃ اللہ جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا ہمیں بڑا دکھ ہوا اس کا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو بھی سے پڑھ کے نکلے دو سے دس روپے سے کم اس کی آمدن نہ رکھی دس روپے اس زمانے میں چیز ہوتے تھے تو پھر اگلے دن بڑے سلسلے کہنے لگے ہمارا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی تو بچوں یہاں سے جاؤ گے تو دس روپے سے کم تو تمہیں ہر مہینے نہیں ملے گا اتنا تو ملے گا اب تک یہ حال ہے کہ جو لوگ براہ راست تعلیم سے پڑھے ہیں لوگ جوتے سیدھے کرتے ہیں تو اور کیا کی تحریر سے خود بھی برباد ہوں گے اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے کس طریقے سے اور ایک جگہ سنو اللہ کے کئی دندے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں خانقاہوں میں گھروں میں کئی ہوتے ہیں دادا پر دادا باپ قرآن پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اب اس سے کیا چڑ ہے بھائی اس سے بھی چڑ ہے توتے کی طرح اللہ اللہ جپنا اور یا بو کبوتر کی مانند ہوٹر ہوں ہٹر ہوں کرنا اللہ کی یاد نہیں ہے بلکہ اس نے جو چیزیں ہم کو مرمت کی ہیں اس ان کو اسی کے کام میں ترک کرنا خدا کی یاد بڑا لمبا مضمون لکھا ہے کون پڑھے اسے اب جو پھر کرتا ہے اس کو یہ کہنا کہ تم طوطے کی طرح رکھ رہے ہو اور جو اللہ تم کا ذکر کرتا ہے اسے کہنا کہ تم کبوتر کی طرح گٹر ہو گٹر ہو لگائی ہوئی ہے کیا ہے یہ کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے یہ اب بھی کوئی نہیں کہہ سکتا اب بھی کوئی نہیں کہتا کوئی کہتا ہے دیکھتا ہے جس کو اللہ اللہ کرتے تو دل میں احترام کا جذبہ ہوتا ہے کہ یار چلو ہم سے اچھا کوئی یاد تو کر رہا ہے سر سیت کہتے ہیں یہ ہوٹل ہوں ہوٹل ہوں کبوتر کی طرح سوتے کی طرح اللہ اللہ کرنا یہ خدا کی یاد ہم پوچھیں گے خدا کی یاد نہیں یہ کیا کر رہا ہے بیٹھا چلو اس نے ایٹم بم نہیں بنایا سائنس نے کوئی تھیوری نہیں پڑھی فزکس کیمسٹری کو نہیں پڑھا تو ظالم تمہارا تو نقصان بھی تو نہیں کر رہا وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے تمہیں اس سے کیا اس پر بھی تنقید یہ بھی نہ کرو اور بھی سنو باوجود اتحاد قلبی کے پیارے مہدی کو ہم سے متاثر مسائل میں اختلاط ہے نواب مہدی علی خان سے اور وہ سید کو ٹوکتے رہتے تھے کہ یہ نہ لکھو یہ نہ لکھو یہ نہ لکھو جیسا کہ ہمارے بچے تہذیب الاخلاق کے ناظرین کو ان کی تحریروں سے ظاہر ہوا ہوگا مگر مفصلہ ذیل میں مسائل ہیں جس سے ہمارے مخدوم اور علی صاحب کو بھی ہم سے اتفاق ہے شیطان کا نام یہ آگے جو دس گیارہ مسائل لکھ رہے ہیں کہتے ہیں یہ ایسے مسئلے ہیں جس میں مولی مہدی محدود میرا مخالف ہے لیکن وہ بھی مانتا ہے مہدی کے ساتھ کیا تھے آگے کہتے ہیں شیطان کبح کال یعنی جو ان مسائل کو نہ مانے وہ شیطان ہے اور کموں کال ہے ٹھیک ہے سر کہتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لا تحریف اور پل کو کبل مقدس اللہ مانوی یعنی تو اور انجیل اور جو کتابیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ان کی تفسیر میں تبدیلی ہوئی ہے ان کے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہوئی آپ اللہ بتاؤ کہ سورات اور انجین کے الفاظ اگر نہیں بدلے اور تحریف مان نہیں ہوئی ہے تحریف لفظی نہیں ہوئی اور اس کا مفہوم اور تشریح بدلی ہے تو اس سورات اور انجین کو پڑھ کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ کیا کیا اس نے لکھا ہے احساس ہوتا ہے انسان کو کہ یار اگر یہ ہے دین اور یہ ہے تو رات تو خدا ہو جائے اس سے بولی میں بھی مانتے ہیں کہ تو رات انجیل میں تعریف مانوی نہیں ہوئی لفظی تعریف لفظی تعریف نہیں ہوئی مانوی طور پہ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ اسلام میں لونڈی غلام بنانا جائز نہیں جب بھی جہاد ہو کہیں بھی ہم تو بین الاقوامی معاہدے کے تحت پابند ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ معاہدوں کا احترام کرو اور قوم متحدہ نے سب نے معاہدہ کیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا کسی وجہ سے نہیں بنائے گا بس وہ اتنا فرض کر لیجیے آج قوم متحدہ ختم ہو جائے فرض کر تو ایسا چل پڑے دور کوئی اور آ جائے اسلام کی تعلیمات کہ جو میدان جنگ میں آئیں گے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ ان پہ احسان کرو انہیں آزاد کر دو قیدیوں کا تبادلہ کر دو مفت میں آزاد کر دو یا پھر انہیں غلام اور باندھی بنا کر اپنے گھر میں رکھو تاکہ تمہارے خلاف جا کر دوبارہ لڑنے کے لیے نہ آئیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ عیسائیت اور اسلام میں یہاں ہے بنیادی فرق عیسائیت کی تعلیم یہ ہے کہ سب کو قتل کر دو اور اسلام میں آ کے منع کر دیا اسلام میں کہ کو نہ قتل کرو بڑکے تمہارے دشمن ہیں مگر میدان جنگ میں جب تم غالب فتح باغ تو وہ انسان تو ہے نا انہیں نہ قتل کرو انہیں احسان کر کے واپس بھیج دو ان سے ڈبیا لے لو اپنی قیدیوں کا تبادلہ کر لو یہ اور چیز یہ ہے کہ انہیں اپنے یہاں رکھو نظام کے تحت اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ سب سید کہتے ہیں پھر سے یہ چیز اچھا صاحب تیسری چیز جس پہ علی خان کے ساتھ ہم ہیں کہتے ہیں کہ آسمانوں کا کوئی جسمانی وجود نہیں جو آسمان نظر آتے ہیں ان کا کوئی اپنا وجود ہے ہی نہیں یہ سب گیس ہے ہوا اس وقت تھا اصل میں سائنٹسٹ یہ کہتے تھے یہ گیس کا مجموعہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی اپنی کوئی خاص نہیں اور یہ قرآن ٹکراتا تھا حدیث سے بات ٹکراتی تھی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں گیا اور آسمان کے دروازے کھلے اور یہ ہوا اور مومن جب مر جاتا ہے تو آسمان سے جہاں تو اس کا آتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے تو یہ فلیش چل رہا تھا وہ لفا کہتے تھے کہ یہ آسمان ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے نہیں ہے اگر آسمان کی حقیقت ہے اس کا جسم ہے سر سید نے سائنس لی ہوتا ہے آسمانوں کا وجود ہی نہیں چوتھا حضرت نو علیہ صلاحۃسلام کا طوفان صرف حضرت کی قوم پہ آیا تھا عام نہیں چل چلو ٹھیک ہے ایسے ہو پانچواں مسئلہ الجماع علیہ سب حجت ان کی جماع کا حجت نہیں ہے یہ ہے وہ دین کی جڑ پہ زرد لگانا اور دین کی جڑ اٹھ دینا سارے صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ کا اجماع تھا رسول وکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ سب نے ان کی خلافت تقسیم کی اگر امت کا اجماع عزت نہیں ہے تو رسول وکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کیا ہوگا اور امت کا اجماع عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر کیے تھے سب کے سب ختم چھٹا مسئلہ اب تقلید سبھی واجب تقلید واجب نہیں ہے اچھا تقلید واجب نہیں ہے پھر کیا کہ ساتواں مسئلہ آگے سن دو یہ ہے جن باتوں کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی نس موجود نہیں ان کے بارے میں ہر شخص کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہے یہ ہوئی نا بات کہ کتاب و سنت میں صاف طور سے کوئی حکم نہیں ہے تو ہر شخص اشتہار کر سکتا ہے تکلیف نہ کرے کرے اشتہاد ہر کوئی ہر کوئی اشتہاد کرے یہ پھر دین کون سا رہ جائے گا اسلام کون سا رہ جائے گا ہر آدمی اگر مل ہے تو پھر عقل ہر آدمی کی اپنی اپنی عقل ہے نمبر آٹھ جس میں مولی مہدی علی کل کل قرآن کا ما کا فتح قرآن کریم جو کچھ نازل ہوا ہے وہ کتاب کی صورت میں دو جلدوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے بس خدا کی وہی یہ ہے کہنا یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز قابل تسلیم نہیں ہے حدیث کو نہیں مانتے خدا کی وہی صرف کتاب کو ہے اسی لیے آج کل ریڈیو پہ جو موضوع چل رہا ہے ہمارا ہم نے اس میں ثابت کیا ہے احادیث سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیفیت قرآن کے نزول میں تاری ہوتی تھی وہ کبھی کبھی آپ پر حدیث کے نازل ہوتے وقت بھی تاری ہو جاتی تھی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سینے آنے لگتے تھے اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہی نازل ہو رہی ہے اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا جو وہی نازل ہوتی یہ کہنا کہ بھائی صرف وہی ہے جو قرآن کی دو جلدوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ختم نواں مسئلہ بھی سن لو قرآن کریم کی آیتوں میں سے کسی کی تلاوت منسوخ نہیں کی گئی یہ ہے موت ضلع جو کہتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ نے بحث کی ہے وہاں سے دسواں قرآن میں نقص نہیں ہے گیارہواں مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت نبوت نہیں ہے یہ ہے وہ چیز جو اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت الجماعت کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ چاروں کو لفا کی جو خلافت تھی وہ عین حق وہ بالکل تھی اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے تم رضی اللہ عنہ جو فیصلے فرمائے تھے وہ ہمیشہ کے دور کے لیے ہر ایک کے لیے لازم ہو گئے کہ ہم نے مانے یہ جو سر سید کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بعد جو خلافت تھی وہ نبوت نہیں تھی یعنی اس پر اس پر اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ہے بنیاد خود بھی شیعہ وہ بھی یہی کہتے ہیں جتنے منتری نے حضرت یہ یہی کہتے ہیں اور بھی تو چار جگہ سن لو ہے تو بڑی مخلو چیز ہے اب یہ بڑا بڑی تکلیف ہے کہ یہ مانا جائے کہ ہاتھیوں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کی تھی ہاتھی کے مکہ گرا حرم کو گرانے آئے تھے بیت اللہ اور جانور آئے اور انہوں نے پتھر مارے بڑی مشکل ہے کیا کیا جائے اس صورت کا ایسے مرشد ہوں تو پھر پھر کیا کیا مطلب تو مفترین کی عادت ہے کہ اصل بات کو بڑھا کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اسی طرح اس اصلی واقعے کو بھی کہانی کی صورت پر بنا لیا اور اپنی تفسیروں میں لکھا کہ جب ابراہ کا لشکر ہاتھیوں سمیت کعبہ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے پرند جانور کو حکم دیا کہ مزدور یا چنے کے دانے کے برابر ایک کنکری میں اور ایک ایک دونوں پنجوں میں لے کر جاؤ اور ابراہ کے لشکر پر چھوڑو ان پرندوں نے ایسے ہی کیا اور سنتری جس کے سر پر پڑی باغ نکل گئی سارا لشکر برباد ہو گیا اور اس قصے کے لیے کچھ روایتیں بگاڑ لی قرآن مجید میں اس طرح یہ قصہ نہیں قرآن مستےجز کا قدر پایا جاتا ہے کہ ابراہ کے لشکر پر ایک آفت پڑی اور وہ برباد ہو گیا اس آفت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں مگر معلوم ہوتا ہے تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آفت وبائی چیچک کی بیماری تھی جو ابراہ کے لشکر نے دفاتن زمانہ معاشرہ میں مکہ میں پھیلی اور بہت سے آدمی اور جانور چیچک سے مر گئے اور سارا لشکر تباہ ہو گیا اس واقعے کا ذکر اللہ نے سرح فیل میں فرمایا چیچک پھیل گئی تھی اب نہ پرندوں کو ماننا پڑے نہ کسی اور کو ماننا پڑے پھر پوری تفصیل لکھتی ہے کہ پرندے نہیں آئے تھے آگے بھی یہ یہی واقعہ ہاتھوں والا اسی سال میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور قصہ یہ ہے کہ ابراہت الشرم ابھی مختوم عیسائی مذہب اور یمن کا حاکم تھا اس نے جس اسکف کی تحریک سے چندریا کے بطریق نے بھیجا تھا تنا یمن میں کلیتا بنوایا اور چاہا کہ اہل عرب مکہ کو کہا چھوڑ دیں اور اس کلیتے کیا مکہ والوں نے نہیں مانا تب ابراہ نے پانچ سو ستر عیسوی میں مکہ پر اس ارادے سے چڑھائی کی کہ کعبہ کو مسمار کر دے اور ابراہ کے ساتھ کعبہ کے مسمار کرنے کے لیے ہاتھی بھی دے اس سبب سے یہ لوگ اصحاب الفیل کہلانے لگے جب انہوں نے مکہ موسمہ کا محاصرہ کیا انہوں نے سخت وبا کی پھیلی اور ابراہ اس کا تمام لشکر اس وبا سے ہلاک اور برباد ہو گیا اور محاصرہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور جو کہ ایسے وقت میں اس وبا کا واقع ہونا مکہ معظمہ کے محفوظ رہنے کا سبب ہوا اس کا ذکر خدا نے اس کی سے کروایا پھر لمبی باتیں کی ہیں آگے لکھتے بھی ہیں بہت زیادہ کیونکہ اس سے ثابت کیا ہے کہ کوئی چیز کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی بس یہ بیماری آ گئی تھی اتنا ہوا تھی اب سوچو اس کا فائدہ کیا فائدہ یہ کہ موجودات کا انکار کہ وہ نہ کسی طرح ماننے پڑے اور پھنس گئے آ کے کہ سورہ جن قرآن میں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں جنات کا بتایا کہتے ہیں سورہ جن میں جہاں خدا نے کافروں کا قول اور ان کا عقیدہ باطل نقل کیا ہے جن سے مراد کفار یعنی جن کافروں نے چھپ چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سنا تھا اور اس کے بعد اپنے عقائد باطلہ کو بیان کیا تھا یہ کچھ کے سوا جہاں قرآن مجید میں لفظ جن آیا ہے اس سے مراد وحشی اور جنگلی جانور ہیں جو شہروں سے دور اور جنگلوں پہاڑوں ویرانوں میدانوں میں چھپے رہتے تھے جس کے جن کا استعمال ہوتا تھا ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ عرب جاہلیت باوجود ہے کہ ان میں جن مضروب اور مضمون کا خیال بہت عام ہو گیا تھا اور غلبہ پا گیا تھا وہ جنگلی اور پہاڑی آدمیوں کو بھی جن کہتے تھے اب جنات کا انکار ہو گیا نا کیونکہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی تو چونکہ عقل میں بات نہیں آتی اور انگریز اعتراض کرتا ہے تو اس لیے جن وہ لوگ ہو گئے جو پہاڑوں میں رہتے تھے جنات میں رہتے تھے پھر عب اللہ کے مسود رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے جنات زمانے میں حاضر ہوئے تھے تو اس سے فرماتے ہیں کہ یہ کے مسود رضی اللہ عنہ کی بات ہے وہ پہاڑی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے مسعود رضی اللہ عنہ ہزار مرتبہ کہیں کہ جن ہے مگر جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہماری بات کیوں نہ مانی جائے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے خود فرمایا کہ وہ سلمان علیہ السلام کے لشکر میں جمع کیے جاتے تھے جنات انسان اور پرندے فرماتے ہیں کہ پیر پرندے اس کا اطلاق گھوڑوں پر بھی ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سلیمان کا لشکر جس نے جن و ان سے گھوڑے کے جمع کیا تھا اور جن سے مراد انہیں جنگلی اور پہاڑی انسان ہیں جو لشکر سلیمان میں داخل تھے تو جن اللہ تعالیٰ کے سلیمان علیہ السلام کے دعوے تھے وہ تو جنگلی اور پہاڑی آدمی ہو گئے تھے انسان تو صحیح تھے ٹھیک ہے باقی رہ گیا تھا کہ پرندے کیسے فوج میں تھے تو پرندوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ پیر پرندے سے مراد گھوڑے نہ ہوں جنوں سے جن کا وجود صرف مظہومہ اور منظومہ جاہلیت ہے نہ وجود حقیقی یعنی وہ جنات قرآن میں مراد نہیں ہے جن کا تمہارے بہن اور خیال سے تعلق ہے اور ان کو کوئی وجود حقیقی نہیں پایا جاتا ان صاف باتوں کو نہ سمجھنے اور عجیب قصوں کو اپنا لینے کا سبب یہی ہے کہ دلوں کا جن چھایا ہوا ہے اور اسی طرح خیال بھی نہیں جاتا کہ کوئی انسان بھی ایسے ہیں جن پہ جنوں کا اختلاف ہوتا ہے پہاڑی انسان سمجھ لو اور جنات کو عبداللہ کے مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گیا اور جنات آئے تھے انہوں نے اسلام کو کیا کیا ہیں ممکن ہے کسی جزیرے کے لوگ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں اور آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اب یہ سب قصہ اپنی طرف سے ممکن ہے ایسے ہوا ہو ایسے ہوا ہو ممکن ہے کسی جزیرے کے لوگ صلی اللہ کے موافظ آئے ہوں اور آپ ان کے پاس تشریف لے گئے ہوں اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان کی کتاب لے کے ٹھہرانے کے جو مثل الاؤ لگانے کے ہوتے ہیں دکھائے ہوں اور رفتہ رفتہ رابطوں کے خیال میں یہ آ گیا جو جن بن کر چھا گیا اس سے انہوں نے ان لوگوں کو اپنے مطابق جن سمجھا اصلی اصل میں پہاڑی آدمی آئے ہوں گے اور راضی جسے نا ریس کے وہ یہ سمجھتے رہے کہ جن سے مراد ہو جناب پیور کی اور مخلوق ہے پر ایسے حصے اور عقایات ہر چیز اس قابل نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تصویروں میں شامل کیے جانے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہوں اقسم باللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قسم کی افواہ اس قسم کی گپوں فضول قسطوں اور اس قسم کی لفظ قسطوں سے بہت بلند و بالا دو اور بھی سنا دوں کون نہیں جانتا کیسے لوٹر علیہ السلام کی قوم کا خدا نے کس لیے عذاب دے گا ان کی بھی وکالت کی ہے کیونکہ انگریز تھے نا تو گورو کو تو یہ چیزیں دنیا میں عام کرنی تھی ان کی بھی وکالت کی ہے اور جتنی تفاصیر میں آیا ہے اس کے متعلق بھی سندر وہ لمحہ محترین کا خیال ہے کہ وہ رسول جن کو اللہ انہوں نے فرشتے قرار دیا قرآن میں آیا نا کہ جات رسول ہمارے فرشتے آئے لوت علیہ السلام بات نہایت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں کہتے ہیں مفسرین کا خیال ہے کہ وہ جن کو فرشتے کرا دیا ہے نہایت خوبصورت مرد بن کے آئے تھے جب لوت علیہ السلام گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے لوگوں سے جا کر طے کیا کہ ہمارے گھر میں ایسے خوبصورت لوگ آئے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت دیکھنے میں نہیں آئے اور ان سے زیادہ اچھے کپڑے پہنے کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ خوشبو والا بھی نہیں ہے یہ سن کر لوگ کی قوم ان پر دوڑ پڑی اور خدا کے اس کلام سے کہ وہ کیا کرتے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دوڑ پڑنا بدکاری کے لیے تھا یہ تو مفترین نے لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میرے نزدیک یہ تفصیل صحیح نہیں اور نہ اس تفصیل کی بنیاد کسی معتبر روایت پر ہے کوئی پوچھے حضرت کوئی معتبر روایت آپ نے رہنے دی ہو تو تب نہ بلکہ صرف یہودی روایت پر مبنی ہے خدا کے کلام میں ہے قبل اس سے پہلے یہ علیہ السلام کی قوم والے بڑے گناہ کا کام کرتے تھے وہ بھی ایک خاص عمل مراد لینا بھی صحیح تو پھر خدا کا آزاد کیوں آیا کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اور بھی بہت سے گناہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اپنی مجلسوں میں خراب کام کرتے تھے اس یہ معنی یہی ہیں علیہ السلام کا گھر گھیر لینا اور شورا پشتی کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے بھی شریر اور بدرات اور برے کام کرنے والے تھے ساری یہ تفصیلی لکھی ہے خراب باتوں کو کون پڑے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا اس سے خدا کا عذاب آ جاتا اس قوم پہ بلکہ لوٹ مار کرتے تھے اور بہت سے کام کرتے تھے اس وجہ سے عذاب ہے گیا تھا ان کی بھی وکالت فرمائی اچھا آگے بھی اسی اس قصے پہ آفت میں پہنچے اور کہتے ہیں مفسرین نے جو لغو اور بےبورا باتیں کی تصویروں میں لکھی ہیں جیسے جدید امین نے اس کو ڈر دیا تھا یہ سب غلط اور موضوع کہانی ہے جس کی مذہب اسلام میں کچھ بھی اصلیت نہیں سدوم امورا ازما اور زبین یہ چار شہر تھے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پہلے لوٹ کے گر ملک کی حالت ہے اس سے اس سمجھ کی تصدیق ہوتی ہے کہ آتش خیز پہاڑوں کے لابا کے نشانات اب بھی پائے جاتے ہیں نقطہ کا مادہ ہے جو پانی پر آ جاتا ہے یعنی گندک اور کہنے کا مقصد یہاں سارا دیکھ لو تو یہ ہے کہ گندک میں آگ لگ گئی تھی اور پتھر اڑ اڑ کے اس رسی پر پڑنے لگے خدا کے در سے کوئی ذات نہیں آیا جرمی نہیں تھا ایسا گندک کی پہاڑوں میں آگ لگ گئی اور پتھر رونے لگے اتنی بار اللہ تعالیٰ نے علیہ کے متعلق بتایا نا کہ فرعون نے جب نافرمانی کی زیادہ اور کی بات نہیں مانی تو ان کا کھانا پینا نو اللہ کس کا آیات اللہ نے کہا نو نشانیاں ہم نے دکھائی ان کے کھانا پینا خون بن جاتا تھا اس میں مینڈک آ جاتے تھے یہ ہو جاتا تھا ساری چیزیں ایک ایک کر کے سر سید نے اس کی یہ چوتھی جلد ہے سب کا انکار کیا سر سید کہتے ہیں یہ تمام امور ایسے ہیں جو ہمیشہ دنیا میں موافق قانون قدرت کے ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں کی حضرت یوسف کے زمانے میں بھی سب قید پڑا تھا مکہ کے زمانے میں بھی قید پڑا طوفان دریائے نیل کی زیادہ جوانی سے ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی مین اور اولوں کا طوفان بھی آتا ہے اور شام کے پہاڑوں سے اولے برستے برستے کبھی کبھی مصر تک پہنچ جاتے ہیں بجلی کی چمک اور گرج بھی ہوتی ہے ان ملکوں میں اس قدر بارش کی جو اور ملکوں میں ہوتی ہے معمولی تیار کی جاتی ہے جبکہ دریا کی تبیانی اور خصوصاً نیل جیسے دریا کی تبیانی اس کے ساتھوں تو پھر قیامت ہی ہوئی اس ہنسا کے عہد میں طوفان کا واقعہ ایک معمولی واقعے سے زیادہ کچھ نہیں ہوا جو بزرگی اس نے تھی وہ یہی تھی جو زمانے میں واقع ہوا جب جیسے اس نہیں سکتے نہ کوئی طوفان ایسا آیا نہ دوائی ایسی ہوئی نہ اللہ کی طرف سے کوئی گرفت تھی نہ خدا کی کوئی نشانی تھی وہ اسی طرح تھا جس طرح ہوا سکتے ہیں عام طوفان بس کی وہ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس لیے مفسرین نے غلط روایات کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ علیہ السلام کے کی وجہ سے آیا یعنی اللہ نے ان کی صداقت کے لیے یہ چیزیں نازک کی ہیں یہ تو دس بارہ پندرہ بیس مقامات ایسے بتا دیے یہ سترہ چیزیں ہیں کبھی آپ ان کو کھول کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے یہ متبلا سے ہمارے ہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے بنیاد رکھی ہر وہ چیز جو کی عقل میں نہیں آتی کتاب و سنت کچھ کہتے رہیں اس سب کو تبدیل کرو اور عقل کے مطابق لا اسی لیے انہوں نے مستقل رسالہ اس موضوع کا یہ سارے بنا بغیر بات کریں اور آ کر کے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ تورات انجیل اور قرآن ایک ہی چیز ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو پھر اللہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا چلو واپس بلا دیتے ہیں وغیرہ تو وہ یہ بھی لکھتا ہے یہ تین جلدیں سترہ یہ جلدیں اور دو ان کے مکتوبات انیس جلدیں پڑھیں تو دل چاہیے اس کے مقابلے میں ذرا سوچو وہاں لگا کے جو پڑھتے تھے یہ غزل پڑھتا تھا ہمیشہ آتا تھا اہل پڑھتے تھے وہ کیا کہتے کہ شخص کو کیا ہو گیا یہ کفر نہیں میں راج کا انکار کر دے تو بھی کفر نہیں عذاب قبر کا انکار تو بھی کفر نہیں احادیث کا انکار تو بھی کفر نہیں موجودات کا انکار تو بھی کفر نہیں ہے تو آخر یہ یہ کفر ہوتا ہے کیسے اللہ اس لیے آپ نے پچھلا بیان سنا تھا ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ تشکیلات ہو گئی ہیں اصل میں جس اللہ کے جو بیانات جو مسلسل ہیں ایک سے ایک کا رقص ہوتا ہے تو بعض اوقات درمیان میں کوئی سنتا ہے تو پھر اس سے پریشانی ہوتی ہے کہ کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا اگر آپ کی تفصیل سے کوئی سننے والا ہو تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہم نے جو متضلہ پہ بات ہوئی تھی نابندی پہ اور وہ مسلم اس کہانی پہ اس کا تقریبا